قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين روتی ہے کے دس وا سانتا ہے دین گوتی کا آخری رشتہ بھی انسانی حمایت کا ابو طالب سدھارے جان بے مور عدم آخر اٹھا سر سے چچا کا سایہ و کرم نا وہ ام المسلمین جو ماں کی عزت ہے وہ ام المسلمی قدموں کے نیچے جس کے جنت ہے خدیجہ جاتا ہے نبی کی وفا بی بی سری راہ تو اندو پابندے رضا رضا بی جاویدانی کی طرف رانی ہوئی وہ بھی گئی دنیا سے آخر سو پھر دو سے بری وہ بھی یہ بی بی تھی وہ ہم درد یتی کے یہ دونوں غم گسارانے قدیمی تھے محمد کے مسیحت کو مگر مت نظر تھی شاری ستائی محمد کی تنہائی تھی سامان اکتائی پورے اس وقت تک نام ابو طالب سے ڈرتے تھے عرب کے لوگ ان کے مرتبے کا پاس کرتے تھے ابو طالب کے اٹھ جان نیس ڈر جاتا رہا دل سے یہ صبح سپری ہٹی گئی مدے مقابل سے وہاں بھی جو نہ ہو سکتا تغیر واہ سے خائف چلا ایک روز مکے سے نکل کر جان طائف تائف دیا پیغام حق طائف میں طائف کے رئیسوں کو دکھائی جن سے روحانی کمینوں کو خصیصوں کو نبی کے ساتھ یہ بد بخت پیش آئے رونت سے جو سر کردہ تھا ان کر حکارت سے اگر اللہ تجھے سوس نبی پاک کرتا ہے تو گویا پر دئی کا بات ہی چاک کرتا ہے کہاں ایک دور مولا نہایت باق پن سے ساپ نے گویا دمن کھولا اگر مہمان مان لو تم کر رہے ہو راستے گفتاری تو تم سے ہے تخاطب میں بھی گستاخی بڑی باری اگر تم جھوٹ کہتے ہو تو ڈرنا چاہیے تم سے مجھے پھر بات بھی کوئی نہ کرنا چاہیے چاہیے تم سے یہ تانے سوفیاں سنے کے کہ ہادی بھی نگر آیا اٹھا اور اٹھے کہ اتنی نانو آزادی سے فرمایا کہ حق پر دل نہیں جمتا تو اچھا خیر جانے گو کہ پیغام شہر والوں کو دو یہ دو کر شہر کی جان اسلام چلا اس سنایا کا دینے لاد کو پیغام آزادی مگر بڑھ کا دیا لوگوں کو ان تینوں شریروں نے دکھائی شیطنت شیطان کے سچے مشیروں نے بڑے امبو در امبو پتھر لے لگے میں پتھروں کا رحمت عالم پہ برسانے وہ ابرے لطف جس کے سائے کو گلشن پرستے تھے یہاں میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے وہ بازو جو کو سہارا دیتے رہتے تھے بیات آنے والے پتھروں کی چوٹ سہتے تھے اسی کا تھا وہی شپ ہوا جاتا تھا اس سے خون بہتا تھا بنشتے جن پیا کرے جب سوتے رکھتے تھے وہ پائے نازی زخموں کی لذت آج چکتے تھے جگہ دیتے جن کو ہاں ملانے نے آنکھوں پر بنا لے خاک پاک سے بھر گئی سر بشر کی عیب پوشی کے لیے جس کو اتارا تھا بشر کی چیر دستی سے وہ من پار پارا تھا زمین کا سین تھا اور پرت کا رنگ تھا یہ سارے عمر کا حاصل شکارے تھا حضور سے جور سے جب چور ہو کر بے تھے شکی آتے تھے بازو تھام کر اوپر اٹھاتے تھے اسی مہمان بازی کا نمنا پھر دکھاتے تھے خدا آہرو پنگار سب راز آتے تھے کوئی کہتا چمے ایسے خدا سے سکتا کہ جو اپنے پیمبر کی حفاظت کر نہیں سکتا برس یہ بانیان نے شریر پر سنزان تاریخی نبی پر مشق کرتے جا رہے تھے سنگ باری کی مگر اس رنگ میں جب تک زبان دیتی رہی یارا دعائیں خیر ہی کرتا رہا اللہ کا پیارا بران جان کر بے جان ان لوگ لوگوں نے منہ موڑا لہو میں اس وجود پاک کو رچ ہوا چھوڑا غلام میں بنا چشمے کر سرکار ان لوگوں کے حق میں بدعا کیجیے شکایت اسے جپاؤ پیش خدا کیجیے زمین کو حکم دیجیے ان لائنوں کو ہڑپ کر لے اسی کا بوجھ یہ لوگ ان کو پیٹ میں بھر لے فلک کو حکم دیجیے پھٹ پڑے ان کی نکالوں پر بجائے آ سے آگ کی بہاروں پر جناب رحمت للعالمین نے میں ہنسی فرمایا کہ میں اس دہر میں قمروں غزب بن کر نہیں آیا اگر کچھ لوگ آج سنا پاک کے دامان محدت میں نہیں آتی مگر نسلیں ضرور نکی اسے پہچان جائیں گی کرے تو روز آ کر سر جھکائیں گے میں ان کے حق میں کیوں پہرے راہی کی دعا مانگو بشر ہے بے خبر ہے کیوں تباہی کی دعا مانگو یہ پریما کر نبی نے ہاتھ اٹھا کر ایک کی دعا مانگی خدا کا فضل مانگا ہوئے تسلیم و رضا مانگی دعا مانگی الہی قوم کو چشمے بصیرت دے راگی رے میں کر انہیں نور ہدایت دے حالت ہی رکھا ہے صداقت کے خلاف نکو کو بچارے بے خبر ہے کر دے ماں بن کو پراسی کو روشنی دے کے سینے کو کنارے پر لگا دے ڈوں سفینوں کو الہی فضل کر کوی سارے کرائف کے بہروں پر الہی بھول برسا پر والی زمین